مغیرہ بن عبد الرحمن حیزامی نے ہمیں ابو زناد سے حدیث بیان کی انہوں نے عارض سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا کہ میں ایک بشر ہی ہوں میں جس کسی مومن کو تکلیف پہنچاؤں اسے برا بھلا کہوں اس پر لانت کروں اسے کوڑے ماروں تو ان تمام باتوں کو قیامت کے دن اس کے لیے رحمت پاکیزگی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنا قرب عطا فرمائے صحیح مسلم حدیث چھ ہزار چھ سو انیس